رحمان رحیم ہے اللہ کا یہ تربیت کا ایک رکن ہے اور مالک یوم الدین دن جزا کا بھی مالک کا سزا بھی دے سکتا ہے سمجھا یہ دوسرا رکن آج دیا یہ اس طرح ترتیب ہے حضرت اب یہاں ایک فائدہ کرنا ہے فائدہ یہ کہ اللہ فرماتے ہیں مالک یوم الدین کہ جزا کے دن کا مالک ہوگا سمجھا اصل اس کا مطلب کیا ہے اصل اس کا مطلب ہے مالکن کل شہ فی یوم الدین مالکن مالک و شہ شعین فی یوم جو بھی کہو قیامت کے دن میں جتنی امور آئیں گے سب کا مالک کون ہوگا اللہ سمجھا جی قیامت کے دن کا مالک جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن میں جتنی معاملات ہوں گے ساروں کا مالک کون ہے اللہ ہے مثلاً ایک آدمی کہتا ہے کہ اس گھر کا مالک میں ہوں تو گھر کے مالک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب کا میں مالک ہوں تو کا اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن چیزوں کا میں مالک ہوں گا ہر شہر کا تو آج دنیا میں حقیقی مالک کون ہے کون مالک ہے آج بھی تو اللہ مالک ہے آج بھی ہر چیز کا مالک کون ہے قرآن نے خود خود فرما دیا للہ ملک السماوات لہو ملک السماوات لہو ماسوط فما واد وما الارض وما وما تحت سرا سمجھا تھی جی؟ تو اللہ جو فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں ہر تمام امور کا مالک ہوں گا تو آج کون مالک ہے آج بھی تو اصل یار مالک کون ہے اللہ تبارک مطالعہ ہے پھر یوم الدین کی تخصیص کیوں ہو رہی ہے سمجھ رہے ہو آج بھی مالک کون ہے اللہ پاک ہے جب تو یوم الدین کی تخصیص کیوں فرمائی گئی ہے سوال سمجھ آیا ہے جواب جواب یہ ہے کہ دنیا کے اندر حقیقی اور واقعی مالک تو ہر چیز کا کون ہے اللہ پاک لیکن چھوٹی چھوٹی بادشاہتیں اور چھوٹے چھوٹے ملک اور مجازی ملک اور جھوٹے ملک دنیا میں موجود ہیں نہیں ہیں سمجھا نا بادشاہتیں ہیں ہر بندے کا ہر بادشاہ کا اپنا ایک علاقہ ہے جس میں وہ مختار کل بنا ہوا ہے تصرف کر رہا ہے مرضی کا اسی طرح حاکم کے اختیارات ہوتے ہیں وہ اپنے اختیارات استعمال کرتا ہے اسی طرح ہر انسان جو ہے اس کی کچھ نہ کچھ چھوٹی یا بڑی تھوڑی یا زیادہ ملکیت ہوتی ہے اس کے اندر وہ اپنی مرضی سے تصرف کیا کرتا ہے اصلی اور حقیقی مالک تو دنیا میں بھی کون ہے لیکن بظاہر کیا بظاہر یعنی ظاہرا میں چھوٹی چھوٹی حکومتیں اور ملکیتیں اور قضا اور فیصلے موجود ہیں لیکن قیامت کا دن جب آئے گا تو کوئی معاملہ اللہ کسی کے حوالے نہیں کریں گے از اول تاخیر ہر چھوٹا بڑا معاملہ خود ہی فیصل فرمانے ہمیں نہیں اس دن یہ زہری ملکیت اور زہری بادشاہ یہ بادشاہ جو ہے یہ بھی نہیں ہوگی قیامت کے دن یہ زہری ملکیت جو ہے یہ بھی نہیں ہوگی یہ زہری بادشاہ نہیں ہوگی ساری بادشاہ زہری باطنی حقیقی سارے معاملات اللہ تبارک تعالیٰ خود فیصل فرمانیں گے بڑے معاملے بھی اور چھوٹے بھی اس لیے فرمایا مالے کے معنی اچھا تھی جی۔ اب یہ فائدہ ختم ہو گیا اب اور فائدہ کر رہا ہوں تمام مسلمانوں کا اہل سنت والجماعت جماعت یہ متفق علیہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن جزا کے دن تمام امور کا مالک صرف اللہ ہوگا صرف کون ہوگا اللہ تبارک بطالیہ ہوگا اور کوئی نہیں ہوگا حتیٰ کہ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین وہ بھی کسی چیز کے مالک مختار نہیں ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کام اپنے ہاتھ کے اندر رکھا ہے کسی کے حوالے کوئی کام نہیں کیا سمجھ نہیں بات دلیل اس کی اس کی دلیل یہی لگ کھڑا ہے کہ تم پڑھ رہے ہو مالک مالک یوم الدین سمجھا کاغذ ہے تمہارے پاس کاغذ قلم اٹھاؤ اور عبارتیں لکھوا دیں دو تین وہ لکھ لو ہمت کرو عن ابن عباس يقول لا يملك أحد معه يقول لا يملك أحد معه أحد معه في ذلك اليوم فن شوق من کا مل کے ہم سکھ دنیا کا مل کے ہم سکھ دنیا کا حوالہ لکھ دو یہ اسی جگہ پر اٹھا لینا مالک یوم الدین والی جگہ پر اور دو نمبر دو لکھو دوسرا حوالہ اے فی ایسی کل یوم ایسی کل یوم لا یقون مالکن ایسی غال کل یوم لا یقون مالکن فلا دن ولا قابل ولا مجاگن ولا قاغن ولا مجاگن غیره سبحانه غیره سبحانه سبحانه لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو تفسیر قرطبی کا حوالہ ہے لوگ لیا جی اور حوالہ بھی لکھو ایک تیسرا لأن الأملاك کا یوم لأن الأملاك تم فلا کا یوم ازن مل کا لا بلا امرا اللہ لہو حلا ملکا ولا امرا اللہ لہو خازن معالم خازن معالم یہی جگہ ہے جی بس تفصیلوں میں نا متعلقہ جگہ اٹھا کر دیکھ لی بس وہ جگہ مل جائے گی سمجھا نا سر ان عبارتوں کو دیکھو تمہارے پاس جو لکھی ہیں ابھی جو لکھی ہیں نا عبارتیں پہلی عبارت کیا ہے یقول لا یملے کو احد یملے کو کیا ہے فیل ہے اور اس پر لا نافیہ داخل ہے فیل پر جب لا نافیہ داخل ہو تو جن سے فیل کی کیا ہوتی ہے تو جن سے ملک کی نفیہ نہ ذاتی ملک اور نہ عطائی ملک احد احاد المادت عام ہے ناخیرہ ہے نفی کے بعد ہے تو سارا جہان اس کے اندر داخل ہے حتیٰ کہ خلفائے راشدین اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہیں <clears throat> اگلی عبارت ایسی زال قلعوں میں لا یکون مالکن ولا قاضن ولا مجازن مجازن قاضن مالکن تینوں ناخیر نفی کے بعد ہیں تو یہاں بھی چاہوں گا عموم ہوگا کوئی مالک نہیں ہوگا کوئی قاضی نہیں ہوگا کوئی مجاد نہیں ہوگا حتیٰ کہ نبی علیہ السلام بھی تیسری بات لن العملہ کا یوم عزن ظاہر تمام ملک ظاہر ہوں گے خلا ملکا ولا امرا اللہ لہو کوئی ملک نہیں ہوگا کوئی امر نہیں ہوگا مگر صرف اللہ پاک کا تو ملک جو ہے اور امر یہ ناقیر نفی کے بعد ہے یہاں بھی عموم ہوگا استغراق ہوگا کہ کوئی ملک نہیں ہوگا نہ ذاتی نہ عطئی نہ جزوی نہ کلی تو سمجھ رہے ہو اسی طرح امر بھی بات سمجھ رہی ہے ابھی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا خلفائے راشدین یا کوئی اور ہستی مستثنا ہوتی تو مفترین اکرام کا فرض بنتا تھا تو سوچا کرتے ذکر کرتے یہاں مفسرین اکرام نے عمومی کالمات بولے ہیں معلوم ہوا کہ یہ حضرات بھی چاہے اس میں داخل ہیں اب اور بھی اور دوسرا ماخذ پرانے پاک آخری صورتوں کے اندر ہے <clears throat> یوم لا تمل کو نفس النفسن ہے سمجھا اب یہاں عبارتیں لکھ لو عبارتیں یہ تمہیں کام دیں گی تمہارے پاس ہے نہیں یہ عبارتیں ضرور لکھ لو تم لکھو اب لا تملے کو نہ سن النفوس ہے نہ سن النفوس ہے نف من النفوس لکھ لیا لے سن من النفوس لے سن من النفوس شے ان مینل اشیائے لاتمے کو نسم من النفوس ہے لین سم مینن نفوس ہے شے ام من اشیائے ابو سعود علامہ عمادی لکھ دو اور کیا علامہ عمادی اور علامہ آلوسی کی عبارت ہے اور عبارت لکھو نمبر دو دے دو یوم لا تملے کو عیب وجہ من الوجوہ عیب وجہ من الوجوہ فی وقت ما فی وقت ما فی وقت ما میم الف ما فی وقت ما نفس نفس اے ایا نفس کان اے ایا نفس کان لے نفس شے اے قلہ او جلہ اے پلا او جللا لنفتن شیئن اے ان او اور کیا ہے کا منع کر رہا ہوں میں لا تمل کو نفسم من النفوس ہے النفوس ہے شی من ال اشیائے نہیں مالک ہوگا کوئی نفس نفوس سے بس کسی نفس کے نفوس سے شہ ام من الشیائے کسی چیز کا اشیاء اب فرماؤ جی خرف و نحب کے ماہر بیٹھے ہو لغت کے بھی اس سے زیادہ عموم کے کالمات اور کوئی ہو سکتے ہیں دنیا میں جی لا تمل کو نفسن منل نفوس ہے لے نفسن منل نفوس ہے شہ ام منل اشیا ہے کوئی نفس نفوس میں سے کسی نفس کے لیے نفوس میں سے کسی شہ کا اشیا میں سے مالک نہیں ہوگا تو سارا جہان اس کے اندر آیا نہ آیا انبیاء بھی داخل ہوئے نہ ہوئے اولیا ملیکا سب داخل ہو گئے جنات بھی اپنے داخل ہو گئے سارا جہان اس کے اندر داخل ہو گیا حضرت یہ دوسری عبارت جو میں نے بتائی تھی نا دوسری عبارت اب اس کا معنی کر رہا ہوں لا کملے کو اے بے ہند بجو ہے یعنی کسی صورت میں بھی نہ ذاتن نہ اتان سمجھا نہ جزوی نہ کلی سمجھا تھی آگے فی وقت ما کسی وقت فی وقت ما کسی وقت نفسن اے نفسن کانت جو نفس بھی ہو لے نفسن شیا کسی نفس کے لیے کسی چیز کا اے اللہ او جلا وہ قلیل کام ہو یا بڑا کام ہو چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو بات سمجھ بھی اس بھی یہ سراج منیر کی عبارت ہے حوالہ سراج منیر کا لکھنا ہے تفسیر سراج منیر بہرحال اور بھی آیات بہت ساری ہیں لیکن یہ دو آیات نمونے کے لیے لکھوائی گئی ہے پہلی مالے کے یوم الدین اور دوسری لاتملے کو میرے طرف دیکھو غالی حضرات سوال کرتے ہیں جب ان پر اعتراض آتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ نبی علیہ السلام قیامت کے دن کے مالک ہوں گے جس کو چاہیں گے جنت میں بھیجیں گے جس کو چاہیں گے جہنم میں بھیجیں گے تو اللہ کو فرماتا ہے مالک یوم الدین میں ہوں گا اور کوئی نہیں ہوگا اسی طرح اللہ عملے کو نفس النفسن شیا کے اندر صاف موجود ہے کہ کوئی نفس کسی کے لیے مالک نہیں ہوگا تو وہ جواب دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلاط و تسلیم اس آیت سے مستفنا ہے نبی علیہ السلام اس آیت سے کیا ہے یہ آیات باقی مخلوق کے لحاظ سے ہیں اور نبی علیہ السلام کے لحاظ سے نہیں ہیں یہ وہی اعتراض ہے جو مسئلہ میں بار بار پڑھائے ہو یاد ہے نہیں وہ علم غیب کی آیات کے اندر اب میں جواب حل کر رہا ہوں پہلی بات پہلی بات یہ ہے کہ یہ دونوں ایسے عام ہیں بولو صحیح کیا ہے سارے جہان کو شامل ہیں اب اگر تم کہتے ہو کہ نبی علیہ السلاط و تسلیم سید سے مستثنا ہے تو مسئلہ میں تفصیل سے پڑھائے ہو کہ عام کو خاص کرنے کے لیے قطعی کی ضرورت ہوتی ہے کس کی ضرورت ہوتی ہے قطعی یعنی قرآن کی آیت ہوگے یا کوئی حدیث متواتر یا مشہور ہوگئے صحیح جو بتائے کہ نبی علیہ السلام ان آیات سے چاہیں مستثنا ہے اگر کوئی قرآن کی آیت ہے تو لے آؤ کوئی حدیث سے سید لے آؤ کوئی حدیث سے مشہور سید لے آؤ جس میں ہو کہ نبی علیہ السلام فرمانے کہ میں ان آیات سے مستفنا ہوں میں ان آیات سے مستفنا ہوں میں ان آیات کے اندر داخل نہیں ہوں اگر ایسی کو ایسا کوئی قطعی تمہارے پاس ہے تو لے آؤ ورنہ اگر تم کہو کہ ہمارے قول کے ذریعے قرآن کے عام کو خاص کرو تو خبر واحد نبی علیہ السلام کا فرمان جو خبر واحد صحیح کی شکل میں ہو وہ جب قرآن کے عام کو خاص نہیں کر سکتا تو تم کون ہو تو سمجھ آیا نہیں ہے ہاں نبی علیہ السلام کا وہ فرمان جو خبر واحد کی صورت میں ہو جو خبر واحد صحیح کی صورت میں ہو وہ بھی قرآن کے عام کو خاص نہیں کر سکتا جب امام المبیا کا فرمان خاص نہیں کر سکتا تو تم کون ہو جو تمہارے اقوال کے ذریعے قرآن کے عام کو خاص کیا جائے قرآن میں ایک عمومی حکم لگایا گیا اب یا قرآن کی آیت ہوئے یا حدیث متواتر یا مشہور ہوگئے جو بتایا کہ یہ آیت خاص ہے نبی علیہ السلام مستثنا ہے بات گے جی۔ نمبر دو نمبر دو یہ ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک سے بیان فرمایا ہے کہ میں قیامت کے دن کا مالک نہیں ہوں میں قیامت کے دن کا مالک نہیں ہوں آپ نے اپنی لخت جگر بی بی فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا بخاری اور مسلم اور باقی حدیث کی کتب میں موجود ہے حدیث خلینی اللہ تھے خلینی یا فاطمہ کا بنتا رسول اللہ او فاطمہ بنت رسول اللہ خلینی مال اللہ ہے معاشے اللہ کا دیا ہوا مال جو تم مانگنا چاہتی ہے تم مانگ لیکن لا عمل کو لا کے من اللہ ہے قیامت کے دن میں تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں گا اپنے آپ کو نیک عمل اور اچھا عقیدہ اختیار کر کے جہنم سے بچاؤ سمجھا لیکن میں قیامت کے دن تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں گا یا صفیہ بنت بنت احمد رسول اللہ ہے وہ صفیہ اللہ کے رسول کی پھوپھی سلیمی میں مال اللہ ہے ما شیت اللہ کا دیا مال جو تو چاہتی ہے ماں میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں جو کچھ میرے پاس ہوگا میں دے دوں گا لیکن قیامت کا دن لا عمل کو لا کے مل اللہ ہے شیا قیامت کے دن اللہ سے میں کسی چیز کو تیرے لیے مالک نہیں ہوں گا تو جب نبی علیہ السلام کا سراہدر فرمان آ چکا ہے بی بی فاطمت الزہرا کے بارے میں جس کے بارے میں آیا ہے کہ نبی علیہ السلام کو سب سے زیادہ پیاری تھی جب آتی تھی بی بی فاطمہ تو نبی علیہ السلام کھڑے ہو جاتے تھے نبی علیہ السلام آپ کھڑے ہو جاتے بی بی فاطمہ کو ماتھے پہ بوسا دیتے اپنی چادر بچھاتے اور اس پر اس کو بٹھایا کرتے تھے جی اور فرماتے تھے فاطمہ تو بز آتم منی فاطمہ میرے بدن اور وجود کا ٹکڑا ہے جی یوری بونی ماں رابہ اگر اس کو دکھ لگتا ہے تو مجھے بھی مجھے بھی دکھ لگتا ہے تو جب اتنی پیاری لخت جگر ہے اور فرما رہے لا عملے کو لا کے من اللہ ہے میں تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں نبی علیہ السلام خود اپنی زبان حق ترجمان کے ذریعے تو بیان فرما رہے ہیں کہ میں مالک نہیں ہوں چودہ سو سال بعد کے لوگ کہتے نہیں نبی علیہ السلام سب کچھ کے مالک نبی علیہ السلام اب نبی علیہ السلام کا اپنا فرمان ووٹ ہے یا چودہویں صدی کے مولوی کا فرمان بوتوا ہے جب نبی علیہ السلام خود بات فرما رہے ہیں کہ میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں تو بات ہی ختم ہوگی بات سمجھ ہوگی ابھی تیسری بات تیسری بات یہ کہ مفسرین کرام کے حوالے آپ نے پڑھ لیا نہیں پڑھ لیے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات سے مستثنا تھے اور مفسرین کرام نے نبی علیہ السلام کو مستفنا نہیں کیا اب اس کی دو صورتیں ہیں یا تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام ان آیات میں داخل ہیں اور مستفنا بولے گئی مستفنا نہیں ہے اس لیے مفسرین کرام نے نبی علیہ السلام کو مستفنا نہیں کیا اور یا کہو کہ نبی علیہ السلام کو مستثنا تھے مفسرین اکرام نے خیانت کی ہے کہ حضرت کو مستثنا قرار نہیں دیا کتنی صورتیں ہیں دو ہی صورتیں ہیں نا جی مفسرین کرام نے جو ان آیات کی تفسیر میں عمومی کلمات بولے ہیں ساری دنیا کو داخل کر دیا ہے یا تو اب واقع یہ آیات عمومی ہیں اور نبی علیہ السلام بھی ان آیات میں داخل ہیں مستثنا نہیں ہے اور یا یہ ہے کہ آپ آپ کے مستثنا تھے مفسرین نے خیالت کیا کہ آپ کو مستثنا نہیں کیا کتنے احتمال ہو گئے دوسرا احتمال کہ مفسرین نے خیانت کی ہے ہم مفسرین کے بارے میں یہ قول نہیں کر سکتے کہ مفسرین نے خیانت کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں پر لاکھ لاکھ رحمت نازل فرماوے سمجھا اصل بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خارج نہیں تھے مستثنا نہیں تھے اس لیے مفسرین نے عمومی کالمات بول کر حضرت کو بھی داخل کر دیا ہے بات نہیں ہے اگر نبی علیہ السلام مستثنا ہوتے تو ان مفسرین کرام کا فرض بنتا تھا کہ وہ اللہ نبی و محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے نہ کہتے جی وہ کہہ دیتے باقی ساروں کا حکم تو یہی ہے لیکن حضرت نبی علیہ السلام اس سے چاہیں چاہیں مستثنا ہے جبکہ آج تک کسی مفسر نے حضرت کو مستثنا نہیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ آپ مستثنا نہیں ہیں کتنی علتیں ہو گئی تین تین علتیں بیان کی ہیں سمجھا پہلی یہ کہ یہ عام ہے اس کو خاص کرنے کے لیے قطعی کی ضرورت ہے اور وہ قطعی موجود نہیں ہے دوسرا یہ کہ نبی علیہ السلام کا اپنا فرمان ہے کہ میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں تیسرا یہ کہ مفسرین کرام نے عنایات کو عام رکھا ہے انہوں نے حضرت کو مستثنا نہیں کیا سمجھا سر اب چوتھی بات بھی میں عرض کر دوں آخری مسئلہ میں پڑی ہے یہ باتیں نے یوم لا تملے کو نفسن لنفسن یوم لا تملے کو نفسن لنفسن لینسن تملے کو فیل ہے یا اس میں اور فیل پر لا نافیہ داخل ہے نہیں ہے داخل مسئلہ علا میں پڑھ رہے ہو کہ فیل پر جب نفی داخل ہو تو قرینہ تخصیص کا نہ ہو تو وہاں کیا ہوتا ہے جن سے فیل کی نفی ہوتی ہے کس کی نفی ہوتی ہے جن سے فیل کی جہاں بھی لا نافیہ ہے تملے کو فیل ہے تو جن سے فیل کی نفی ہو رہی ہے کہ کسی طرح کا ملک نہیں ہے نہ ذاتی اور نہ عطائی اب جب میں نے یہ تقریر کی تو اب ایک ان کا اور سوال بھی رکھا ہو گیا وہ یہ کہ وہ کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام ذاتی مالک نہیں عطائی مالک ہیں ذاتی طور پر نہیں بلکہ عطائی طور پر مالک ہیں قرآن کے اندر نفی جو ہے وہ کس کی ہے ذاتی کی ہے بار بار پڑھ رہے ہو قرآن میں نفی کس کی ہے ذاتی کی ہے اور ہم ذاتی کے قائل نہیں ہیں ہم کس کے قائل ہیں عطائی کے قائل ہیں آپ سمجھیے جواب آ گیا <clears throat> کہ قرآن پاپ کا ایک حرف بھی ایسا نہیں جو بتائے کہ یہاں ذاتی کی نفی ہے اور عطائی کی نفی وہ سمجھ رہے ہو قرآن نے مطلق ملک کی نفی فرمائی ہے کہ مالک کوئی نہیں ہوگا ذاتی اور عطائی کا فرق قرآن نے پیش نہیں فرمایا قرآن کا ایک لفظ یا ایک حرف ایسا نہیں ہے جو ذاتی اور عطائی کا فرق پیش کر رہا ہو قرآن مطلب کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک کے سوا کوئی مالک نہیں ہوگا اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہوگا اور پھر ہنسیوں کا اصول جب آ گیا کہ فیل پر نفی داخل ہو تو جن سے فیل کی نفی ہوا کرتی ہے تو یہاں بھی جن سے فیل کی نفی ہوگی کہ نہ ذاتی کوئی مالک ہے اور نہ وہ سمجھ رہے ہو خیال کروں گا اچھا اب ایک عبارت لکھو پھر میں جواب سمجھاؤں گا پہلے عبارت لکھ لو عبارت پہلے لکھ لو پھر لا یو مل چل ہو لا یو مل کو لا یو مل کو اللہ ہو فی ذال کل یوم آہدن لا یو مل کل ہو فی ذال کل یوم آہدن شعن من المرے شہ ان منل امر کما مل کا ہم دنیا کما مل کا ہوں فی دنیا دیکھ لیا یہ مظہری فراج منیر اور معالم کا حوالہ ہے مظہری فراج منیر اور معالم معالم تنزیل نام ہے معالم لیا اب میری طرف دیکھو میں سمجھا دوں بات قرآن پاک کا میں نے عرض کیا کوئی حرف یا کوئی لفظ دلالت نہیں کر رہا کہ یہ ہاں عطائی کی نفی نہیں بلکہ بلکہ قرآن کیا ہے مطلق بول رہا ہے قرآن کیا بول رہا ہے کوئی مالک نہیں ہوگا خاصا تنخواہ لیکن مخلوق میں چونکہ مل کے ذاتی ممکن ہی نہیں ہے مخلوق میں مل کے ذاتی جائے ہوگا کے یہ جہان ہی سارا عطائی ہے ہمارا وجودیت آئی ہے علمیت آئی ہے ہمارا سننا دیکھنا نبی علیہ السلام کی نبوت ختم نبوت حضرت کے سارے صفات حضرت کا وجود مسعود سارا جہان چاہے یہاں ذاتی نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں چونکہ ذاتی علم اور ذاتی ملک ممکن ہی نہیں تھا اس لیے مفسرین کرام نے قرآن کی عصایت کی تشریح میں مل کے عطائی کی نفی بیان کی ہے کس کی بیان کی ہے مل کے عطائی کی نفی کی ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک یہ کسی کو مل کا عطا ہی نہیں کرے گا کسی کو ذاتی طور پر تو کجا کسی کو عطا ہی نہیں کیا جائے گا اب دیکھو یہ عبارت جو تم نے ابھی لکھی ہے لا جو ملک اللہ کل جون آ اللہ پاک نہیں مالک بنائے گا اس دن میں کسی ایک کو کسی چیز کا من الامر معاملے سے کما ملہ کا دنیا جس طرح سے دنیا میں اللہ پاک نے بعض بندو کو کچھ ملکیتیں دے دی ہیں قیامت کے دن کسی چیز کو کسی انسان کو کسی چیز کا ملک نہیں دیا جائے گا تو فرماؤ یہ ذاتی کی نفیہ یا اکائی کی نفیہ کی نفیہ خاص موجود ہے اب پھر وہ سوال کریں گے کہ اگر یہی ہے بات تو قیامت کے دن کوئی مالک نہیں ہوگا تو پھر نبی علیہ السلام کو شفیع کیوں کہا گیا آپ کی شفاعت کہاں گئی آپ کے شفیع المدن ہیں ہے نہیں ہے آپ سفارش کریں گے نہیں کریں گے اللہ ہم سب کو آپ کی سفارش نصیب فرماوے عہدے کوثر کا پانی نصیب فرماوے اللہ پاک تو سفارش کہاں گئی ہے تو پھر سفارش کی بھی نفی ہو گئی جواب جواب یہ کہ ہم ملک کی نفی کر رہے ہیں سفارش کی نفی نہیں کر رہے ہیں ہم کس کی نفی کر رہے ہیں ملک کی کہ آپ مالک نہیں ہوں گے سفارشی جو ہوتا ہے وہ تو خود سوالی ہوتا ہے جی۔ سفارشی کیا ہوتا ہے وہ تو جا کر سوال کرتا ہے نا سفارش کرتا ہے سوال کرتا ہے وہ مالک تھوڑا ہوتا ہے اگر وہ مالک ہو تو دوسرے کو سفارش کیوں کرے سفارش تو وہ کرتا ہے جو خود مالک نہیں ہوتا ہم شفاعت کا انکار نہیں کر رہے ہم ملک کا انکار کر رہے ہیں کہ حضرت مالک نہیں ہوں گے شفاعت آپ کی بدستور باقی ہے اس کا ہم کوئی انکار نہیں رہے سمجھیے بات اب بریلو کا عقیدہ بھی سن لو آپ کے پاس نہیں لکھا ہوا مجھ سے سنتے آؤ احمد رضا علیہ کہتا ہے قیامت میں کل اختیارات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیں مت میں کل اختیارات اندازہ فرماؤ نبی علیہ السلام کہتے ہیں لا عملے کو لا کے من اللہ ہے میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں یہ کہتا ہے کل اختیارات حضور علیہ السلام اور پڑھو کہتا ہے و لادہ یہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا انا قسیم النار میں قسیم دوزخ ہوں یعنی وہ اپنے دوستوں کو جنت اور آدا کو دو میں داخل فرمائیں گے روا ہو شادان فضلی روا ہو شادان فضلی ان رضی اللہ تعالیٰ نفی جو ردی شمس ننانوے اور سنو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جنت و نار کی کنجیاں حضور کو عطا ہوں گی خلفاء کرام کو دیا جائے گا یہی مانا ہے صدیف کے کہ ابو بکر شافی نے غیلانیات میں روایت کی کس میں غیرانیات میں روایت کی یوناد آ یوم القیامہ عمار بلایا جائے گا قیامت کے دن احن خواب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پس لایا جائے گا خلافا کو رضی اللہ تم کو پس فرمائے گا اللہ ان کو تم الجنت داخل کرو جسے چاہو جنت کے اندر اور چھوڑو جسے چاہو روز قیامت ندا کی جائے گی صاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پس خلفاء رضی اللہ تعالیٰ لائے جائیں گے اللہ ان سے فرمائے گا تم جسے چاہو جنت میں داخل کرو جسے چاہو چھوڑ دو بات سمجھیے اب جواب عرض کر رہا ہوں پہلا جواب یہ ہے کہ شادان فضلی کی کتاب جد رد ردوشمخ اور کیا نام ہے غیلان ابو بکر شافعی کی کتاب غیلانیات ان کا حوالہ دے دینا یہ استدلال میں کافی نہیں ہے استدلال میں کافی وہ سمجھ رہے ہو اور شمس کوئی بخاری تھوڑا ہے تو اس کا حوالہ دینا کافی ہو جائے گا سمجھا یہاں تو کس کی ضرورت ہے سند کی ضرورت ہے کس کی ضرورت ہے ہاں لول اسناد و لقال منشا ماشا اگر سند نہ ہوتی ان میرا دین سند جو ہے یہ دین کا حصہ ہے اگر سند نہ ہوتی تو جس کی جو مرضی آتی کہتا رہتا جس طرح یہ غالب کرتے ہیں سمجھا جب تک احمد رضا اور اس کے ہواری ان دو روایتوں کی صنعت پیش کر کے اس ساری صنعت کا صدق نہ ثابت کر دیں گے اتنے تک یہ حدیث اور یہ روایت ان کے لیے حجت کچھ سمجھ آیا ہے صنعت کے بغیر کوئی بات نہیں ہے بھائی یہ مسئلہ عقائد کا ہے یا اعمال کا ہے عقائد کا ہے ابھی میں نے بات کی ہے کہ عقائد کے اندر خبر کا ہے کہ ہے وہ بھی کام نہیں دیتی آج صبح شرعید کی عبارت سنی تھی یاد ہے تمہیں کہ خبر واحد اگر تمام شرائط پر مشتمل ہوئے پھر بھی کس کا فائدہ دیتی ہے زن کا کس کا زن کا اور زن کا جو ہے اعتقادیات کے باب کے اندر کوئی اعتبار نہیں بلا عبرت ابھی تبھی سی بابل اعتقادیات ہے تو یہ مسئلہ ہے عقیدے کا جب اس میں خبر واحد جو صحیح صنعت کے ساتھ ہو وہ بھی یہاں کام نہیں دیتی تو تمہارے یہ بے سروپا حوالے کام دے سکتے ہیں اس لیے یہ مردود ہیں کوئی مقبول نہیں ہے علاوہ عزی حضرت یہ جو روایت ہے نا شاہجہاں فضلی والی اس کے اندر ایک راوی کھڑا ہے یا ابن عبد الحمید یا ابن عبد الحمید ہمجا اس کے اندر کھڑا ہوا ہے اس کے بارے میں سن لو <clears throat> کہ یہ بڑا شیعہ تھا نام مراد اور جھوٹا انسان تھا سمجھا ہو یہ غالی شیعہ تھا اما احمد کانا کان جہارن امام احمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یا ابن عبد الحمید ہمانی ظاہر ظہور جھوٹ بولا کرتا تھا ظاہر ظہور جھوٹ بولا کرتا تھا کل تو میں یہ محدت کہتا ہے میں کہتا ہوں اللہ نو شی بغیز یہ شیعہ ہے نا مراد اور اس کو صحابہ کے ساتھ بغض ہے صحابہ کے ساتھ کیا ہے بغض یہ اس لیے تو یہ حدیث لے آیا حضرت علی کے بارے میں ہاں کہ حضرت علی قسیم النار کیا ہے ہاں اگر آگے سنو زیاد ابن عجوب کہتا ہے میں نے جہج ابن ہمانی سے سنا تھا کہتا تھا کہ انما معاویت والا غیر ملت الاسلام نقل کفر کفر نہ باجل یہ بےمان کہتا تھا کہ حضرت معاویہ مسلمان ہی نہیں تھے اور سن رہے ہو کیا دیکھ رہے ہو حضرت معاویہ کے بارے میں کہتے مسلمان ہی نہیں تھے تو ایسا بندہ کافر ہے مسلم ہے پھر ایسی کی روایتیں موت پر ہیں ہاں یہ جہاز اپنے عبد الحمید حمانی کا حال ہے کالا زیاد زیاد کہتے ہیں کاذہ بہادر اللہ کا دشمن جھوٹ بولتا ہے حضرت اس کے نیچے اور کھڑا ہے نے تعریف کون کھڑا ہے من نے تریف وہ بھی شیعہ ہے غالی سمجھا غالی شیعہ اس کے نیچے کھڑا ہوا ہے آبایا وہ بھی غالی شیعہ ہے یہ سندی ساری شیوں کی ہے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا بیان ہے نا وہ جعلی اور من گھڑت روایتیں پیش کر رہے ہیں حضرت علی کی فضیلت پیش کر رہے ہیں سمجھ رہے ہو میری طرف دیکھو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ یہ روایت کیا ہے موضوع ہے اور اس روایت کو کوئی اعتبار نہیں ہے علاوہ بھی جھوٹھی روایت اور جعلی روایت کے محدثین کرام نے دو مطلب ذکر فرمائے ہیں کتنی مطلب ایک مطلب تو یہ ہے مولا علی قسیم النار ہے کا مطلب یہ ہے کہ میں قسیم کا مانا مقابل میں جہنم کے مقابل میں نار کے کیا ہوں کیا مانا خارجی بئیمان کہا کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نعوذ باللہ من ہمن ڈالے کر کے یہ کافر ہے باللہ حضرت نے فرمایا مجھے کافر کہتے ہیں یہ لوگ میں تو قسیم النار ہوں میں تو نار کا مد مقابل ہوں اور سمجھ رہے ہو نار کا کیا ہوں مد مقابل ہوں میں نار میں نہیں جاؤں گا بلکہ میں نار کیا ہوں مقابلے میں ہوں میں میں تو جنتی ہوں میں بات سمجھیے دوسرا مانا تقسیم النار کا مانا کیا گیا کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں آپ کا اس سے ماتا ماتاحل اسباب کچھ لوگوں نے میرے بارہ میں صحیح عقیدہ اختیار کیا وہ جائیں گے جنت کے اندر کچھ لوگوں نے میرا بارہ میں غلط عقیدہ اختیار کیا یا افراد یا تفریح خارجی ہوگا یا شیعہ ہوگا وہ جائیں گے جہنم کے اندر میں آگ کو تقسیم کرنے والا ہوں یعنی ماتا تل اخبار جنہوں نے میرے بارے میں صحیح عقیدہ رکھا کہ یہ صحابی رسول ہے انسان ہے اچھا آدمی ہے وہ جائیں گے کہاں جنت میں اور جنہوں نے میرے بارے میں خدا ہونے کا یا کافر ہونے کا عقیدہ رکھا وہ جائیں گے کہاں جہنم کے اندر یہ مطلب لکھا ہے علماء کرام نے یہ کہ حضرت علی مالک ہے جس کو چاہیں جہنم میں بھیجیں جس کو چاہیں جنت میں بھیجیں یہ مانا کسی محدث نے کیا ہی نہیں اول تو یہ روایت کیا ہے کیا ہے اس لیے اس کو کوئی اعتبار نہیں ہے اور اگر بل فرق صحیح بناؤ تو اس کے یہی دو مطلب یا فن امن یا فنس نقرہ فل نسخہ فین صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين پہلا فائدہ جی عرض کرنا ہے کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ اور نچوڑ ہے ماکبل میں پڑھائے ہیں اور یہ کلمہ یا کا نابود یا نفتعین یہ پھر پورے فاتحہ کا خلاصہ اور نچوڑ ہے اور پوری فاتحہ کے اندر اس کلمے کو مرکزی حیثیت حاصل ہے چنانچہ حافظ ابن کثیر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ الفاتحہ تو القرآن ہے فاتحہ جو ہے یہ قرآن کا راز اور سر ہے بس ہا حاد کالما یا کا نابود یا کا فاتحہ کا سر اور راز جو ہے وہ اسی کلمے کے اندر ہے یہاں دونوں جگہوں پر ایجا کا نابودوں میں اور ایجا کا نسطین میں دونوں جگہوں پر مفعول کو مقدم کیا گیا ہے ایجا کا مفعول مقدم ہے نابود و فیل موخر ہے ایجا کا نسعین کے اندر بھی ایجا کا مفعول مقدم اور نابود و نستعین و فیل موخر ہے اور آپ نے پڑھا ہے کہ ما حق تاخیر یفید حاصر جس چیز کا حق ہو مؤخر ہونے کا اور اس کو مقدم کر دیا جائے تو وہاں حسر ہو جاتا ہے تخفیف پیدا ہو جاتی ہے جہاں بھی ایجا کا دونوں جگہوں پر مقدم ہے مفول اثر پیدا کرنے کے لیے اس کا معنی یہ ہے کہ صرف تیری عبادتیں کرتے ہیں اور کسی کی نہیں صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور کسی سے نہیں چنانچہ جہاں باتیں ہیں ایک دو وہ لکھ لو فائدے سے خالی نہیں عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن ابن عباس رضی اللہ تعالی تعالیٰ پالا جبریل محمد وسلم قال جبریل محسمد صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام نے محمد علیہ السلام سے کہا قل یا محمد محمد قل یا مسمادو نعبد قل یا محمد کا نعبد

یا ربنا لا غیر کا یا ربنا لا غیر کا لا غیر یا ابن جریل جلد ستاؤ لگتا ہے جلد بند سفر ہوتا لکھ لیا اور عبارت بھی لکھ لو مانا ہو مانا ہو نہ خشکوں کا بل عبادت مانا ہو نہ خصو کا بل عبادت خسا یا خشکو نہ خشکوں کا بل عبادت ول تے

من بے نل موجودات مخصوص لانا بولا نستعین مخصوصا بزال کا مخصوصا بزال کا لانہ بو دو بلا نستا کا یہ مختصر المان کی عبارت ہے صفحہ ایک سو چوراسی ہے جب سب ہستا دیتا کہا لال سائن وغیرہ کا دونوں عبارتوں کا معنی کر رہا ہوں پہلی عبارت کا معنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ فرمایا جبریل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قل یا محمد و کہو آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا کا ناب دو مانا یا کا ہے دو ہم صرف تجھے اکیلا کرتے ہیں ون خاف ہو اور صرف تجھ سے ڈرتے ہیں وہ نرجو اور صرف تجھ سے امیدیں رکھتے ہیں یار بنا اے ہمارے لا غیر کا تیرے غیر سے نہیں سمجھ رہے ہو جی؟ اور دوسری عبارت کا معنی مانا ہو نہ قبل عبادت والے استعانت ہے اس کا مانا ہے کہ خاص کرتے ہیں ہم تجھے ساتھ عبادت و استعانت کے مانا کرتے ہیں ہم تجھے تمام موجودات سے مخصوص اس بات کے ساتھ نہیں عبادت کرتے ہم نہ مدد مانگتے ہم تیرے سوا یعنی یہ سارے حسر کا مانا کر رہے ہیں نا جی یہ یا کافی تقدیم جو ہے یہ کس کے لیے ہے حسر اور تخصیص کے لیے ہے اب ایک اور فائدہ کہ عیا کا نابودوں کو مقدم کیوں کیا گیا یا کا نسائن سے اس کی کیا وجہ ہے یہ جگہ بھی خالی ہے وہ جگہ بھی خالی ہے اچھا سے عیا کا نابودوں کو یا کا نسائن سے مقدم کیوں کیا گیا اس کی دو وجہیں لکھی ہیں بزرگوں پہلی وجہ پہلی وجہ یہ ہے کہ یا کا نقطین میں اللہ پاک سے درخواست ہے کہ یا اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور قانون ہے کہ مانگنے سے پہلے وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے کی وسیلہ میں تعلق تعلق کی ضرورت ہوتی ہے سمجھا سے تو یا نابودوں میں وسیلہ کیا گیا ہے کہ یا اللہ ہم تیرے پرانے خادم ہیں ہم وہی ہیں جو جب ہمیں عبادت کا شوق ہوتا ہے تو تیرے آگے ذلت اور عبودیت اختیار کرتے ہیں اور کسی کے آگے اختیار نہیں کرتے یا کا نقطین اس لیے ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں مہربانی کر ہمیں عطا ہو سمجھ رہے ہو یا کا ناب جو ہے وہ بمنزل وسیلے کے ہے یا کا نقطین بمنزل دعا کے ہے اور وسیلہ مقدم ہوتا ہے دعا موخر ہوتی ہے جس طرح پرانے پاک میں آیا ہے ربنا اننا سمعنا منادی یہ للایمان فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا پہلے اپنے ایمان کا ذکر کیا ربا ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے تیرے منادی کی بات کو قبول کیا ہے اور ایمان لایا ہے ہم صرف تجھے ماننے والے ہیں اب مہربانی فرما ہمارا کام کرتے سمجھ رہے ہو تو یہ بھی اس طرح کا چاہے وسیلہ ہے اور یہ وسیلہ مقدم ہوا کرتا ہے دعا سے اس لیے یا کا جو مقدم اور یا کا موقع ہے دوسری علت <clears throat> یہاں جو جگہ خالی پڑی ہے یہ دوسری وجہ حضرت یا کناب کی تقدیم کی یا کا نستعین یہ تتمہ ہے یا کناب کا یا کا جو ہے یہ کیا ہے تتیما ہے بھائی وہ کس طرح تفصیل عرض کر رہا ہوں یا کا ناپتوں کا مانا ہے یا اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور کسی کی عبادت آگے ہے یا کا و صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں کس چیز کے اندر ہر معاملے میں ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں خاص طور پر عبادت والے معاملے میں خاص طور پر عبادت والے معاملے میں ہماری مدد فرما اللہ نے پوچھا کس طرح مدد کروں عرض کیا گیا اح دن فراط المستقیم تو اسی عیا کا والے راستے پر ہمیں مرتے دم تک چلاتا رہے سمجھ رہے ہو پھر دیکھو پھر دیکھو سمجھ لو بات ایا کا نسطین جو ہے یہ تتیمہ ہے کس کا یا بدھو کا یا کابود کا تتیمہ کس طرح ہے بھی تتیمہ اس طرح ہے کہ کا کنستین کا ہے ہر کام میں ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں یا کا نفتعین و فل امور ہے کلحا ہر کام کے اندر تو اس سے مدد مانگتے ہیں خاص طور پر ایا کا نابودو والے مسئلے کے اندر کہ یا اللہ ہمیں ایا کا نابودو والے عقیدے پر ہماری مدد فرما اور ہمیں آخر دم تک قائم رکھ سمجھ رہے ہو تو گویا ایا کا نستعین ایا کا نابودو کے لیے کیا ہے تطمہ ہے اس لیے ایا کا نستعین مؤخر ہے کیونکہ تطمہ شاید ہمیشہ بعد میں آیا کرتا ہے سمجھے یہ بات تھی یہ فائدہ ختم ہو گیا اور فائدہ چھوٹا سا ہے کیونکہ مسئلہ میں تفصیل گزارا ہی ہے کہ استعانت اور استمداد جو ہے وہ دو قسم ہے استعانت اور استمداد کتنی قسم ہے ایک ہے ماتحت الاسباب اور ایک ہے مافوق الاسباب ماتا تل اسباب جس طرح ایک دوسرے سے مدد مانگی جاتی ہے سمجھا یہ عام جس طرح عرس کے اندر رواج ہے کہ ایک آدمی کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو دوسرے کو کہتا ہے میاں میری اس مسئلے میں مدد کرو سمجھا یعنی اسباب کے تحت میری مدد کرو عرس کے اندر جس طرح سلسلہ چل رہا ہے تفصیل مسئلہ میں گزر آئی ہے یہ استعانت جو ہے ایک دوسرے سے بالکل جائز ہے اس میں کوئی حج والی بات نہیں ہے اور <clears throat> یہاں وہ مراد ہی نہیں ہے یہاں یہ استعانت مراد نہیں ہے دوسری ہے استعانت ما فوق الاسباب سمجھا تھی کسی ہستی کو عالم اور غیب اور قادر مطلق سمجھ کر اس سے مدد طلب کی جائے کہ میرا یہ کام کر دے اسباب سے بالا ہو کر یہ استعانت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے یہاں وہی مذکور ہے اور مراد ہے یا گلش ہو کہ ما فوق الاسباب مدد صرف اللہ سے مانگتے ہیں اور کسی سے نہیں مانگتے بات سمجھیے آگے ہے حضرت احدیناب تحدینات والے مستقم احدینات ہدایت کے ہے ہدایت کی حضرت دو معنی ہیں کتنی معنی ہیں ایک ہے ہدایت فطریہ اور دوسری ہے ہدایت قصبیہ ہدایت فطری تو وہ ہے جو بغیر کسی قصب کے بغیر ارادے کے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان یا حیوان کی فطرت میں رکھ دیتا ہے اس کو کہتے ہیں ہدایت فطریہ جس طرح کے <clears throat> بھینس کا بچہ پیدا ہوتا ہے جب تو تم نے دیکھا ہوگا ورنہ بکری کا بچہ تو دیکھا ہوگا بکری کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے فوراً ماں کے تھن تلاش کرتا ہے کستان تلاش کرنے لگ جاتا ہے سمجھا اور دودھ پینے لگ جاتا ہے اب اس کو کس نے سکھایا ہے کہ تیری ماں کے دو پستان لگے ہوئے ہیں جہاں سے تیرے لیے دودھ آئے گا یہ اللہ نے اس کی فطرت میں رکھ دی ہے یہ بات سمجھا جو کسی نے اس کو سکھایا نہیں ہے اسی طرح بھینس کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ ماں کے پستان تلاش کرتا ہے منہ مارتا ہے کہ کہاں ہے پستان تھا کہ میں دودھ پیوں سمجھا نا مرغی انڈے دیتی ہے انڈے کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے بچہ جو ہے وہ خود بہت انڈے کو توڑ کر باہر نکلتا ہے کس نے ان کو سکھایا ہے یہ فطرت میں اللہ نے یہ چیز رکھ دی ہے یہ ہدایت فطریہ ہے سمجھ ہو کل آ کا ہدا یہاں اسی ہدایت فکری کا ذکر ہے سب حسم رب کل فہدا اللہ نے رہنمائی کر دی ہے اللہ نے جو اندازہ رکھا ہے جس آدمی کو جس کام کے لیے پیدا کیا اس کام کی رہنمائی کر دی ہے جس آدمی کو علم کے لیے پیدا کیا اللہ نے اس کو علم کی رہنمائی کر دی جس کو ڈاکٹری کے لیے پیدا کیا اس کو ڈاکٹری کی رہنمائی کر دی وہی کام آسان کر دیا ہے جہاں بھی ہدایت فطری یا مراد ہے اور دوسرا قسم اور دوسرا ہے ہدایت کا قصبیہ جو انسان اپنے ارادے کے ساتھ کسب کرتا ہے اور حاصل کرتا ہے سمجھا کہ انبیاء کرام علیہ الدلوات و تسلیمات اور علماء اعظام اور ان لوگوں کی اچھا اختیار کرتا ہے اور پھر راہ راست حاصل کرتا ہے اس کو ہدایت قصبیہ کہتے ہیں بس بھی کہتے ہیں قصبیہ بھی کہتے ہیں کیونکہ کسب کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے اس کو سمجھیے بات سے اچھا تھے اور فائدہ پیچھے رہے ہو اصطلاحات کے اندر تو ہدایت کے چار درجے ہیں لیکن درجے ہیں چار پہلا درجہ ہے انابت اگلے دن بھی آیا ہے حامی مومن کے اندر والا مراکم کم یوسف مومین قبل الکم فی شکن وہاں آیا تھا پہلا درجہ ہدایت تو چاہے انابت انسان اللہ کے حق کی طرف اللہ کے دین کی طرف رجوع رکھے علابت رکھے اختیار نہ کرے کیونکہ ضدی آدمیوں کو ہدایت کبھی نہیں ملتی پھر دوسرا درجہ ہے ہدایت جب انسان عنابت اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی انسان کو راہ راست پر لے آتے ہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں تیسرا درجہ ہے استقامت کا کہ پھر انسان جب استقامت اختیار ہدایت مل جاتی ہے اللہ کا فضل ہوتا ہے بندہ مستقیم ہو جاتا ہے اس ہدایت پر تو پھر اللہ تبارک کو ذرا چوتھا درجہ رابطہ القلب بھی دے دیتے ہیں تو اس کے دل پر گرہ لگا دیتے ہیں پھر باہر کا کفر اندر داخل نہیں ہوتا اور اندر کا ایمان باہر خارج نہیں ہوتا وہ پھر جتنی بھی مصیبتیں آئیں تکلیفیں آئیں بندہ پکا ہو جاتا ہے اور ایمان ہی پر مرتا ہے سمجھ رہے ہو یہ چار درجے ہیں پرانے پاک میں صاد صاحب کے بارے میں آیا ہے ان ہم فتیاتن آ منو رد ہیں وزدنا ہم فتیاتن آ منو برد کے اندر انابت اور ہدایت دونوں آ گئے کیونکہ ایمان کا ذکر ہے تو ایمان کا مبدہ بھی اس میں آ گیا وزدنا ہم ہودا یہ ہے استقامت کا ذکر اور ربق پنا اعلیٰ قلوب ہم یہ کس کا ذکر ہے ربط القلب کا ذکر ہے پہلا درجہ ہے انادت دوسرا ہے ہدایت تیسرا استقامت اور چوتھا ربط ہے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اول تا آخر جتنی بھی تھے سارے کے سارے ربط القلب کے مقام پر پہنچے ہوئے تھے سارے چھ القلب کے مقام پر پہنچے ہوئے تھے اللہ نے ان کو یہی درجہ عطا فرمایا تھا سمجھ رہے ہو اچھا سی اب یہ چار درجے جو ہوئے تو احتناط کے اندر کون سے درجے کو طلب کیا جا رہا ہے ہم جو اللہ سے درخواست کر رہے ہیں یا اللہ ہمیں رستہ دکھا یہ کون سا درجہ مانگا جا رہا ہے یاد کر لو یہ بات کہ یہاں آخری دو درجوں کی درخواست ہے سمجھ رہے ہو انابت اور ہدایت کی درخواست نہیں ہے چونکہ وہ بندہ ہدایت حاصل کر چکا ہے تو نماز میں فاتحہ پڑھ رہا ہے سمجھا جہاں درخواست ہے آخری دو درجوں کی جی اب اس کا معنی کیا ہوگا اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ دکھا تو ہمیں راستہ سیدھا بلکہ جہاں معنی ہوگا قائم رکھ تو ہمیں راہ راست پر ثابت قدم رکھ تو ہمیں راہ راست پر اس راہ راست پر یا اللہ ہمیں مستقیم رکھ اور قائم رکھ دائم رکھ مرتے دم تک ہم اسی پر قائم رہیں جہاں استقامت اور ربط عالم القلب کی درخواست ہے جہاں عنابت یا ہدایت کی درخواست ہے بات سمجھ ہے پھر اچھا اور فائدہ ہدایت کا کلمہ دو مفولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے اس کی طرف کبھی تو دوسرے دوسرے مفول کی طرف متعدی ہونے کی پھر اس کی دو صورتیں ہیں کتنی صورتیں ہیں دو کبھی تو یہ متعدی ہوتا ہے ہر سے جار کے واسطے کے ساتھ کبھی متعدی ہوتا ہے ہر سے جار کے واسطے کے ساتھ اور کبھی متعدی ہوتا ہے بلا واسطہ ہر سے سمجھ رہے ہو بلا واسطہ حرف اگر یہ متعدی ہوئے بلا واسطہ حرف تو وہاں ہدایت کا معنی ہوتا ہے ایفال ال المطلوب کون سا معنی ہے ایفال ال المطلوب مطلوب تک پہنچا دینا سمجھ ہو اور جب حرف جار کے ساتھ متعدی ہوئے تو پھر اس سے مراد ہوتا ہے ہدایت کا معنی اراعت تریق یہ تو آپ نے شرط تہذیب اکبر کی ہوئی ہے ہدایت کی سال مطلوب اور و طریق سارے یاد ہیں اراعت طریق کے معنی راستہ دکھا دینا مثلا کوئی آدمی آپ سے پوچھے کہ میں نے مکی مسجد جانا ہے تو تم اس کو یہاں گیٹ پر کھڑا کر کے بتا دو کہ یہ سیدھی لائن لے جا سڑک آگے چوک آ جائے گا اس ہاتھ میں مکی مسجد ہے اس کو کہتے ہیں اراعت الطریف راستہ دکھا دینا اور بتا دینا اور عال ار المقروب یہ ہے کہ بندے کو مطلوب تک پہنچا دیا جائے آپ اس آدمی کا ہاتھ پکڑ کے لے جائیں مکی مسجد کے اندر کھڑا کر کے آ جائیں اس کو کہتے ہیں مطلوب پرانے پاک میں نبی علیہ السلاط و تسلیم کے بارے میں آیا ہے سورہ فتح میں پڑھیں گے یادیا کا سراتم مستقیمہ یادیا کا سراتم مستقیمہ یہاں مقول سراتم مستقینہ ہے اس کی طرف براہ راست متعدی ہے یہاں اس لیے کون سا درجہ مراد ہے علل مطلوب والا درجہ مراد ہے سمجھ رہے ہو اور جہاں ہر سے جار آئے گا وہاں کون سا درجہ مراد ہے اراعت قریب مراد ہے سمجھا سر سراتن مستقیم قرآن میں آیا ہے بہرحال اسرات المستقیم جو ہم پڑھ رہے ہیں جہاں بھی چونکہ مفول ثانی اسرات المستقیم ہے اور اس کی طرف بلا واسطۂ حرف متعدی ہے لہذا یہاں بھی کون سا درجہ مراد ہے سال عل المطلوب مراد ہے اراحت و طریق مراد نہیں ہے اے دینا کا معنی بعض مفسرین نے فرمایا ہے عدم ہدایت تنا کیا مانا کیا ہے عدم ہدایت تنا دائم رکھ تو ہماری ہدایت کو سمجھ رہے ہو بعض مفسرین نے مانا فرمایا سب نا الل ہدایات سب نا الل ہدایت اب ہماری زبان میں اس کا معنی یہ نہیں ہے دکھا تو ہمیں راہ راست سمجھا یہ مانا ہر جگہ نہیں ہے اس کا مانا قائم رکھ تو ہمیں راہ رات پر قائم رکھ تو راہ رات پر مضبوط کر تو ہمیں اس راہ رات پر یہ مانا کریں گے سب اور ادمنا نا والا مانا کریں گے اور اہدنا کا مانا وہ نہیں کریں گے کہ دکھا تو ہمیں کیونکہ یہ مانا یہاں درست نہیں ہے بات سمجھ اچھا اب ہے اسراپل پل کیا لگ ہے اسراپل پل قائم رکھ تو ہمیں کس پر سراط مستقیم پر اسرات المستقیم سے مراد کیا ہے ایک قول یہ ہے کہ یہ لام عہد خارجی کا ہے اس سے مراد ایا کا نابودو و ایا کا نسقین والی راہ کون سی راہ مراد ہے ایجا کا نابود و ایجا کا نسعین والی راہ ہے توحید فل عبادت اور توحید فل استعانت و و ندا یا اللہ یہ جو توحید فل عبادت والے استعانت والا راستہ ہے اسی راستے پر ہمیں قائم رکھ سمجھ رہے ہو اسرات المستقیل کا نام کون سا ہے آج خارجی کا ہے اس سے مراد مخصوص یہی یا یا کنستین والی راہ ہے کہ اس راہ پر جو یہ خاص راہ ہے اسی پر ہمیں قائم رکھ اور اسی پر ہمیں مضبوط رکھ سمجھ رہے ہو خلاصہ یہ کہ سراط مستقیم سے مراد توحید سے عبادت اور توحید سے دعا ہے سراط مستقیم سے مراد اب سوال یہ ہے کہ سراط مستقیم کا لفظ اس معنی میں قرآن کے اندر کہیں استعمال ہوا ہے یا نہیں تو جواب یہ ہے کہ ہاں استعمال ہوا ہے اس معنی میں استعمال ہوا ہے اللہ نے قرآن میں پاک میں فرمایا ہے ان ابود اللہ ربی ان ابود اللہ ربی ربا کم ہاضا سراکم مستقیم عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ ہے آپ نے تبلیغ فرمائی کہ اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے یہ ہے فراط مستقیم یہ کیا ہے سورہ یاسین کے اندر آیا ہے علم الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انہو لکم حدب مبین و ان عبدونی حضا فراۃ مستقل شیطان کا کہا نہ مانو اس کی عبادت نہ کرو ساری باتیں صرف میری کرو یہ ہے فراط مستقیم تو یہ فراط مستقیم کی تشریح توحید عبادت و دعا کے ذریعے یہ خود قرآن میں موجود ہے دوسرا قول یہ ہے کہ سراط مستقیم سے مراد یہاں پورا مذہب اسلام ہے کیا مراد ہے سارا مذہب اسلام مراد ہے سمجھا سی اور اس معنی میں بھی قرآن میں آیا ہے سورہ انعام کھولو ولو انا سورت انعام ہے رقو نمبر انیس ہے آخر ہے کے اوپر جہاں اٹھارہ لکھا ہے نا